آدمی کے اندر دیکھیے دو ہیں ایک ہے ضمیر ایک ہے ایگو ایگو جو ہے کیا ہے ایگو شیطان کا انٹری پوائنٹ ہے اور ضمیر جو ہے وہ اینجلس کا انٹری پوائنٹ ہے اسی کا نام انسانی پرسنالٹی ہے تو جب آپ نہ بھڑکیں اس معنی کہ آپ نے فرشتوں کو اپنے اندر آنے دیا جو آپ غصہ نہ ہو نہ بھڑکیں نگیٹو نہ بنیں ریئیکٹ نہ کریں تو اس وقت کا مطلب یہ ہوا وہ ایک سائن ہے سائن کہ آپ نے اپنا وہ دروازہ کھول رکھا ہے جو نیچر کا دروازہ ہے جو کانشنس دروازہ ہے وہاں سے آپ در... فرشتے آ گئے ہیں اور فرشتے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ فارگیو کرو بھلا دو مت ریئیکٹ کرو یہ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے یاد رکھیے کہ اگر آپ نے اگر آپ بھڑ کے آپ نے ریئیکٹ کیا آپ نیگیٹو موڈ میں آ گئے ریونج کا آپ کے اندر جذبہ بھڑک اٹھا آپ غصہ ہو گئے وغیرہ وغیرہ تو اس کا مطلب کہ آپ نے اپنا وہ انٹری پوائنٹ کھول دیا جسے شیطان داخل ہوتا ہے آدمی کے اندر وہ پھر آپ کو بھڑکائے گا یہ کرو وہ کرو یہ کرو وہ کرو اگر آپ نے اس کو بند رکھا مطلب کسی نے غصہ دلایا تو آپ آپ نے اس کو برداشت کر لیا کسی نے کوئی نگیٹو کام کیا تو آپ پھر بھی آپ مائنڈ کو مینج کیا مینج کر کے آپ پازیٹو بنے رہے کسی نے کوئی آپ کو تکلیف پہنچائی تب بھی آپ اس کو آپ نے اللہ تعالی کے حوالے کر دیا اور خود اپنا نارمل نارمل بنے رہے اس کا مطلب کہ آپ نے اپنا وہ انٹری پوائنٹ کھول رکھا ہے جہاں سے فرشتے آپ کے آ رہے ہیں وہ آپ کو یہ سب باتیں سکھا رہے ہیں انہیں یعنی دو چیزوں کا نام زندگی ہے یاد رکھیے ان یعنی فرشتوں کے ساتھ اگر آپ کی زندگی بیت رہی ہے تو آپ پازیٹو رہیں گے اور شیطان کے ساتھ کے پڑوس میں اگر آپ پہنچ گئے ہیں تو آپ نگیٹو رہیں گے اور نگیٹیوٹی ساری برائیوں کی جڑ ہے اور پازیٹیوٹی ساری اچھائیوں کی جڑ ہے یاد رکھیے پازیٹو تھنکنگ سے ساری اچھائیاں پیدا ہوتی ہیں اور نگیٹو تھنکنگ سے ساری برائیاں پیدا ہوتی ہیں یہی دو لفظ میں انسان کی کہانی ہے